صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام آپ جانتے ہیں کہ آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے اور جو موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ یہ معاشرہ ظاہر سی بات ہے کہ میرا اور آپ کا امت مسلمہ کا ہے مسلمانوں کا ہے ہم یہاں کافروں کی معاشرت کے بارے میں یہود و نصارہ کی معاشرت کے بارے میں عیسائیوں کی معاشرت کے بارے میں یا امریکہ یا یورپ کی معاشرت کے بارے میں بحث و مباحثے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو یہ عنوان بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے یہ عجیب و غریب عنوان ہے اس عنوان کو لے کر ہم امریکہ میں بیٹھتے جہاں فواہش کا اڈا ہے بدکاری کا اڈا ہے شراب سستی اور پانی مہنگا ہے ایسے ملک میں بیٹھتے جہاں ننگا رہنا ہنر کی بات ہے اور پردے کا استعمال عیب کی بات ہے مسلم معاشرے کے لیے مسلمان سوسائٹی کے لیے خیر الامم کے لیے خیر الامت کے لیے اصلاح معاشرہ سمجھ سے بالا تر بات ہے یہ بات اس قوم کا ہر فرد داحی ہے اس قوم کا ہر فرد مسلم ہے اس قوم کا ایک ایک فرد ہزاروں اقوام پر بھاری ہے کون سے زمانے میں سانس لے رہے ہیں کون سے ملک میں پل رہے ہیں کون سا اناج کھا رہے ہیں کون سا پانی پی رہے ہیں یا اللہ یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کی بات کی جائے اللہ آپ نے کہا اس امت کو کن تم خیر امت اے اللہ آپ نے اس امت کو جو قومیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک جتنی نسلیں پیدا ہوں گی ان میں سب سے بہترین قوم کہا سب سے بہترین امت کہا اے اللہ آپ نے وانتم العلون اس امت کو کہا اے اللہ آپ نے کہا نصر من اللہ و فتح قریب آپ کی مدد اس امت کے ساتھ شامل حال ہے اور فتح اور کامرانی اس امت کا مقدر ہے آج یہ امت داڑھی کی بات لے کر بیٹھے حلال و حرام کی بات لے کر بیٹھے پردے کی بات لے کر بیٹھے اپنی اصلاح کی بات لے کر بیٹھے آج یہ امت نماز کی بات لے کر بیٹھے آج یہ امت معاملات کی صفائی کی بات لے کر بیٹھے آج یہ امت عورتوں کے حجاب کی بات لے کر بیٹھے اس سے بڑا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس سے بڑی شاید قیامت کی اور کوئی علامت نہیں ہوگی آپ اسے دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ شمار کیجئے گا اور دنیا کی عجیب ترین چیزوں میں اس چیز کو شمار کیجئے کہ آج مسلمان اپنی اصلاح کی بات کرنے کے لیے اپنے معاشرے کی سدھار کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو امت مسلح بن کر آئی تھی جو امت معلم بن کر آئی تھی مربی بن کر آئی تھی داتا بن کر آئی تھی سخی بن کر آئی تھی ہاتھوں بھر کر لٹانے والی آئی تھی ہدایت کا سبق دینے آئی تھی آج اس امت کو ہدایت کے سبق کی ضرورت ہے آج اس امت کو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے اے اللہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا کیا کبھی اس امت کے افراد کے تعلق سے یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس امت کے افراد کے چہرے نوجوانوں کے چہرے یہود و نصارہ کی طرح ہوں گے کیا کوئی خیال کر سکتا تھا کہ اس امت کا کوئی فرق نماز کو بھی چھوڑے گا کیا کوئی خیال کر سکتا تھا تصور کر سکتا تھا کہ امر بالمعروف یہ کی امت نہیں کرے گی اور نہیں انل منکر سے یہ چھٹکارا پائے گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں صحابہ صاحب خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے تصور میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے اس زمانے کے اندر اگر کوئی تقبیر تحریمہ کے اندر نہ ہوتا اگر کوئی کسی نماز کے اندر نہ ہوتا یہی سمجھا جاتا یا تو سکرات کے عالم کے اندر وہ مبتلا ہے یا نہیں وہ ایمان اور اسلام سے خارج ہو چکا ہے فجر کی نماز کتنے لوگ آپ کے محلے میں پڑھتے ہیں کتنے لوگ اصلا تو خیر من النوم کا جواب دیتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں قیام کیا کرتے تھے اور سجدے کر کر اپنے آنکھوں کے آنسوں سے مسلح کو تر کر دیا کرتے تھے کہاں گئے وہ لوگ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا اور کاج یہ امت مسلمہ کی حالت ہے کہ ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے کہاں ان کے نوجوانوں کو قید و بند کی صحبتوں سے دو چار کیا جا رہا ہے کہا آج دنیا کے کون سے ملک میں اور دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو نہیں ستایا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم اور ستم نہیں کیا جا رہا ہے ہندوستان کی سرزمین کا وہ کون سا چپا ہے کہ جہاں گجرات کے واقعے کو دہرانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے چار پیسے کی جس کی حیثیت نہیں اور جس کا کوئی مقام نہیں مسلمانوں کی امت مسلمہ کے پیشاب کے قطرے کا جو مقابلہ نہیں کر سکتا میں خون کے قطرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مومن کے تلاوت اور سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک مومن اور مسلمان کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ جو نہیں کر سکتا جس کے چار پیسے کی کوئی حیثیت نہیں آج وہ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہا ہے مسلمانوں کے فساد کی بات کر رہا ہے مسلمانوں آج تک زمین نے اتنا برا وقت نہیں دیکھا ہوگا آسمان میں اتنا برا وقت نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے ماننے والی امت آپ کے کلمہ پڑھنے والی قوم آج اس درجے دلیل ہو جائے گی اس درجے تباہ ہو جائے گی اس درجے برباد ہو جائے گی ان کے تیرہ تیرہ بارہ بارہ سال کی بچیوں کو صومالیہ کے اندر کیا عیسائی اور یہودی اور نسارا درندوں نے گرفتار کر کر اور ان کے مادر رحم میں اور ان کے حمل میں اپنا حرام کا نقطہ ڈال کر کیا دنیا کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ ہم امت مسلمہ کے پیٹوں سے ہم یہودی نطفہ ڈال کر یہودی نسل کو پیدا کریں گے ایک وقت وہ تھا کہ ہم کی جنگلوں کے اندر صحابہ کرام گئے تھے اور جنگلی درندے تھے اور مسلمانوں نے یہ کہا تھا نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا کے غلام ہیں جنگل کے درندوں نے وحشیوں نے صحابہ کرام کی زبان کو سمجھ لیا تھا نیلو پراپ نے صحابہ کرام کی زبان کو سمجھ لیا تھا آگ نے صحابہ کرام کی زبان کو سمجھ لیا تھا پہاڑ کے اندر زلزلہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر مارا اور کہا اے پہاڑ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک جو ہے صدیق اور دو شہید موجود ہیں اس حوالے سے پہاڑ کی حرکت خاموش ہو گئی آج کیا ہو گیا ہے کہ غیروں کی پوجا کرنے والے بدھوں کی پرستش کرنے والے پیشاب پینے والے اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کے دشمن جو چاہے اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہے ہیں میرے رب کی قسم بعض علاقوں کے اندر پانی کی قیمت ہے مسلمان کے لہو کی کوئی قیمت نہیں جانوروں کی قیمت ہے پانچ تو جانور کی قیمت ہے اگر کوئی ان کی مرغی کو ذبح کر دے اور ان کے کتے پر گاڑی چڑھا دے مقدمہ چل سکتا ہے ملکوں کے ملکوں کو کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور سفے ہستی سے ان کے وجود کو مٹا رہے ہیں آج کوئی پوچھتے والا نہیں افغانستان کون سا ملک ہے اور عراق کے اندر کیا کیا جا رہا ہے صومالیہ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر کیا کیا جا رہا ہے لبنان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے سوڈان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں تین سو تیرہ تھے پورے عالم پر بھاری تھے پورے عالم تم سے ڈرا کرتا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان بدر میں جھونک کر عریش مسجد بنا کر ایک چھپر بنا کر سجدے میں جا کر آپ نے دعا کی تھی اللہ ہنائی اے رب کائنات یہ ایمان کا خلاصہ ہے یہ توحید کا خلاصہ ہے یہ رسالت کے ماننے والوں کا خلاصہ ہے یہ تین سو تیرہ زمین و آسمان پر بھاری ہیں مسلمان تین سو تیرہ تھا آدم کا کفر تجھ سے تھراتا تھا طرف اسلا کے محل ان کے اندر زلزلہ بپا ہوتا تھا آج فساد ہوتا ہے دوسرے دن حکومت کے پاس جا کر تو بھی مانگتا ہے ہماری ماؤں کے آبرو کو بچا لو ہمارے گھروں کے پاس پیرے کو بھیج دو ہمارے نوجوانوں کو رہا کر دو مسلمان تو بھی مانگنے کے لیے پیدا ہوا تھا تو غیروں کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے پیدا ہوا تھا مسلمان تجھ سے عالم کر رہا تھا تجھ سے زمین کاپتی تھی آسمان کے فرشتے تیرے خادم تھے کیا تو نے نہیں سنا کہ جب تو دعا کرتا ہے ستر ہزار فرشتے تیری دعا پر آمین کہنے والے اور جب تو ضرور پڑتا ہے مدینہ منورہ سے چاہے جو جتنا دور ہو لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ تیرے درود کو فرشتے وہ فرشتے جو چاہ کر گناہ نہیں کر سکتے معافیت نہیں کر سکتے اور چاہ کر غلطی نہیں کر سکتے جو فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں ایسی نورانی فرشتوں کی مخلوق ہماری حادث اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ان کو بنا دیا ہے ہمارے ضرور کو آقا کے دربار تک پہنچاتے ہیں اللہ نے ان کو اس کام پر لگا دیا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے ایک لمحے کے لیے اگر فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں منسٹر جاتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اور سامنے اور پیچھے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں لیکن ایک انسان جاتا ہے ایک مسلمان جاتا ہے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس انسان کی حفاظت کرواتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے اشرف العموم کے اندر ہمیں پیدا کیا دنیا میں سب سے آخر میں ہمیں بھیجا اور حدیث پاک میں آتا ہے آدم کے بچے جنت میں جانا چاہیں گے نوح کی قوم جنت میں جانا چاہے گی شیش کی قوم جنت میں جانا چاہے گی بنی اسرائیل جنت میں جانا چاہے گی ابراہیم کے ماننے والے جنت میں جانا چاہیں گے حضرت قسع کے ماننے والے جنت میں جانا چاہیں گے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جنت میں جانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت کو زبان دیں گے جنت کہے گی کہ مجھے حرام کر دیا گیا کسی کو مجھ میں داخل کرنا جب تک کہ امت محمدیہ کا آخری فرد مجھ میں داخل نہ ہو جائے اللہ نے تیرا مقام اتنا اونچا کیا اور دنیا میں تیرا آج کیا انجام ہے تیرا تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کیا معاملہ کر رہے ہیں کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے کیا قرآن غلطی پر ہے قرآن نے کہا تم ولا تہینو ولا تہزنو تم سب سے بلند ہو سب سے اونچا تمہارا مقام ہے فرشتوں سے اونچا تمہارا مقام ہے زمین و آسمان سے اونچا تمہارا مقام ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قیمتی تم ہو قرآن جھٹا قرآن نے جن چیزوں کو چیلنج کے طور پر کہا آج تک کیا اس چیلنج کا جواب دیا گیا آج تک کیا اس کا مقابلہ کیا گیا کسی چیلنج کا جواب نہیں دیا گیا قرآن نے کہا ایک سورت مقابلے کے اندر لا کر بتاؤ ایک آیت مقابلے میں لا کر بتاؤ آج تک کوئی لا سکا آج تک اس کا کوئی جواب دے سکا قرآن شریف شروع ہوتا ہے دانکل کتاب لا رہی کبھی یہ کتاب وہ ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کلام پاک میں شک کرنے والا کلام پاک میں شبہ کرنے والا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اس کے اسلام کا جنازہ نکل جاتا ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے وہ ملون ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے ہونے والے بچے حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں کلام پاک کا انکار کرو گے مسلمانوں کیا کلام پاک میں یہ نہیں کہا گیا تم لالوم مسلمان سب سے اونچی قوم ہے کیا کلام پاک میں نہیں کہا گیا کن تم خیران تم بہترین امت ہو کلام پاک میں نہیں کہا گیا وہ کدالی کا جاننا تم امت وسطا ہم نے امت وسط بنایا قیامت کے دن قوموں کی گواہی پیغمبروں کے حق میں پیغمبر جب کہیں گے اے اللہ میں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا قومیں انکار کریں گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نوح کو نہیں دیکھا نوح کی قوم کو نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ کی قوم کو نہیں دیکھا ہم نے حضرت موسا کو نہیں دیکھا ہم نے موسا کی قوم کو نہیں دیکھا ہم نے لوت علیہ السلام کو نہیں دیکھا ان کی قوم کو نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا ان کی قوم کو نہیں دیکھا لیکن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے اے اللہ پیغمبر اپنے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انہوں نے پورا کیا اب یہ قوم کہیں گی تم تو اس وقت نہیں تھے تم نے پیغمبر کو دیکھا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو یہ قوم کہے گی اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو بات سنی آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ اس عزت کو قبول کر لیں گے مسلمانوں قرآن کیا مقام دیتا ہے حدیث پاک کی وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اس امت کے فضائل اس امت کے ایک ایک فرد کے مناقب کا بیان کیے گئے ہوں حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب حضرت عمر کے مناقب صحابہ کرام کے مناقب تعلیم کے فضائل طب تعلیم کے فضائل نماز کے فضائل ڈوڈے کے فضائل حج کے فضائل عمرے کے فضائل سچے کے فضائل مساجد کے تعمیر کرنے والوں کے فضائل یتیم کے سروں پر ہاتھ رکھنے والوں کے فضائل جانوروں کو پانی دینے والے کے فضائل درختوں کی حفاظت کرنے والے کے فضائل کون یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر ہمارا آئین ہے اس آئینے میں ہمارا چہرہ نظر نہ آتا ہو آح نے کس مقام پر ہمیں پہنچایا تھا اللہ نے بلندیوں کے کس چوٹی پر ہمیں پہنچایا تھا آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہمیں قوم زلیل نکاح سے دیکھتی ہے آج بڑے شہروں کی حالت یہ ہے کہ حکومت کے اندر عہدہ دینا اور سچر کمیٹی کے قوانین کو نافذ کرنا عدالت کے اندر صحیح انصاف کرنا یہ دور کی بات ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جمال گائے کا پیشاب پینے والا کافر بتوں کی پوجا کرنے والا ہندو ہمیں رقاص دینے کے لیے تیار نہیں میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے واض اللہ الدین آمن و من کو واضح الصالح لہن تکلیف اللہ فل ہر کمس تکلف الدین قبل کہ اے مسلمانوں اللہ وعدہ کرتا ہے تم زمین کے اندر حکومت کرو گے تمہاری بادشاہت چلے گی اور تمہاری شہنشاہیت چلے گی تم حاکم بنو گے اور دوسرے محکوم بنو گے تمہارا حکم چلے گا عدالتوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تمہاری بات چلے گی کیا قرآن جھوٹا آج ہندو مکان دینے کے لیے تیار نہیں سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان کتنے بچے ہیں تمہارے تمہارا پچھلا ریکارڈ کیا ہے ہندو کے نگاہ سے گر گئے جانور کی نگاہ سے گر گئے قوم کی نگاہ سے گر گئے مسلمانوں وجہ کیا ہے کیا ہے وجہ اللہ کا قرآن علیہ اللہ جھوٹا وہ تو سربلندی کا وعدہ کرتا ہے وہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے وہ فتح کا وعدہ کرتا ہے وہ کامیابی کا وعدہ کرتا ہے وہ سر بلندی کا وعدہ کرتا ہے ایک ایک آیت ایک ایک حدیث گواہ ہے میں نے کہا تاجر ہے مسلمان حدیث پاک میں آتا ہے سچا تاجر امین تاجر قیامت کے دن اس کا نبیوں کے ساتھ اثر ہوگا ایک ایک پردہ دار عورت جھاڑو دے رہی ہے بچے کی ملادت ہے دودھ پلا رہی ہے شوہر کی خدمت کر رہی ہے گھر میں کھانا پکا رہی ہے حدیث کے آئینے میں اس کا چہرہ بھی نظر آتا ہے حدیث میں آقا فرماتے ہیں اگر وہ گھر کی صفائی کرتی ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ایک تنکے کے مقابلے میں ایک ایک سبحان اللہ کا دیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے ماں بنایا اس کا چہرہ آئینے کے اندر حدیث کے آئینے کے اندر دکھایا کہا تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹی بنایا کہا کہ ماں باپ کو تو اپنی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ مسلمان امیر رہے مسلمان غریب رہے مسلمان زادی مکان میں رہے مسلمان کرائے کے مکان میں رہے مسلمان اپنے ملک میں رہے مسلمان پرائے ملک میں رہے مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو مسلمان بڑا ہو بوڑھا ہو چھوٹا ہو کون سا ایسے ایسی صنف ہے جس کا حدیث کے اندر تذکرہ نہ ہو ہمیں بتائیے بتائیے جیتا ہے کامیابی کے ساتھ مرتا ہے کامیابی کے ساتھ دیوار گر کر مرا تو کہاں کے شہید پانی میں ڈوب کر مرا تو کہاں کے شہید خودکشی نہیں جا رہا تھا سفر میں ڈوب گیا آگ میں جھلس گیا دیوار گر گئی اپنی عورت کی آبرو بچانے کے لیے لڑائی کیا مسلمانوں کے علاقے کے تحفظ کے لیے اس نے لڑائی کی اور مر گیا کہا کہ اس کو ہم شہید کا مقام دیں گے کون سا مقام ہے کون سا تیری حرکت ہے کون سی جس کا تذکرہ حدیث کے اندر نہ ملتا ہو قرآن کے اندر نہ ملتا ہو اور آج حالت کیا جتنی ذلت اور جتنی رسوائی اور جتنی تباہی اور جتنی بربادی مسلمانوں کا مقدر ہے کسی اور کا ہے دنیا کا وہ کون سا ملک ہے وہ دنیا کا کون سا علاقہ ہے مسلمانوں کو نہیں ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کے املاک کو تباہ برباد نہیں کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبروس کا کھلواڑا نہیں کیا جا رہا ہے ابھی حال کے اندر ہمارے قریبی دوست حضرت مولانا نور الہدا صاحب دلی کے ایئرپورٹ پر تھے ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کہی ہوائی جہاز اڑنے والا ہے انشاءاللہ ہم بھی اڑیں گے اس میں کون سی بم کی بات تھی کون سی دھماکے کی بات تھی کون ہم کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے کیا سمجھتی ہے اور ہمارا کیا انجام وہ کرنا چاہتی ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا نہیں کیا تباہ نہیں کیا برباد نہیں کیا املاک کو نقصان نہیں پہنچایا فرقہ وارانہ فساد نہیں کیا نوجوانوں کو قید نہیں کیا ٹاڈا نہیں لایا مکوکا نہیں لایا لیکن مسلمان کو اس چکی کے اندر پیسا گیا مسلمان کو تباہ کیا گیا مسلمان کو برباد کیا گیا کشمیر کے علاقے میں ایک لڑکی کو گرفت گرفتار کر کر اس کے ماں باپ کے سامنے ہندوستان کی ظالم فوج اس کے آبرو لوٹنے کی کوشش کرتی ہے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتی ہے عزتوں کا محافظ بن کر تو آیا تھا کعبے کا چوکی دار کر تو آیا تھا قرآن کا دعوے دار معلم اور مربی بن کر تو آیا تھا آج یہ تیرے ساتھ کیا شروع کیا جا رہا ہے مسلمان وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آج تیرا چہرہ بتا رہا ہے وجہ یہ آج تیرا لباس بتا رہا ہے آج تیری عورتوں کی بے پردگی بتا رہی ہے آج تیری معاشرت بتا رہی ہے آج تیری تہذیب اور تمدن اور تیرا کیریکٹر بتا رہا ہے تیری گھریلو زندگی تیری بازار کی زندگی تیری انفرادی زندگی تیری بازار کی زندگی اشتبہ زندگی یہ بتا رہی ہے کہ تو کس قسم کی زندگی کو پسند کرتا ہے خدا کا خوف کوئی خوف نہیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں جہنم کا کوئی خوف نہیں یہ چہرے کیا یہ اس بات کے اس بات کی علامت نہیں اے اللہ تو جو چاہے کرنا ہم فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی طرح ہم صورتوں کو بنائیں گے ہم نبی کے چہرے پر تھوکتے ہیں یہ داڑھی مڈانا کس بات کی علامت کیا تم داڑھی مڈا کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہو تم یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن کو اپنا کر کیریکٹر کو اپنا کر نبی اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہو یہ نہیں کہہ رہے ہو اے اللہ آ جا ہم بھی دیکھ لیں گے تو بھی دیکھ لینا اس میدان کے اندر کون جیتتا ہے قوم شعیب پر اللہ تعالی عذاب لانا چاہا قوم لوٹ پر عذاب لانا چاہا ہر قوم کے پیغمبر نے قوم کو عذاب سے ڈرایا تو قوم کے لوگوں نے کہا لاؤ ہمت ہو تو لا کر بتاؤ لا کر بتاؤ ہم دیکھ لیں گے تمہارے اللہ میں کتنی طاقت ہے تمہارے اللہ میں کتنی قوت ہے مسلمانوں یہ داڑھی بنانے والے یہ سنیما دیکھنے والے یہ یورپ کا کلچر اپنانے والے یہ غیروں کی تہذیب اپنانے والے یہ غیروں کے طور طریقے اپنانے والے یہ رنڈیوں کی طرح بے پردہ جانے والی عورتیں یہ گھروں کے اندر ناچ گانا کرنے والے یہ سود کو لینے والے یہ سود کو دینے والے اور رشوت کے اندر مبتلا ہونے والے حرام خوری کے اندر مبتلا ہونے والے یہ نماز چھوڑنے والے اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو عذاب دیکھ کر دیکھنا ہم بھی جو چاہے کریں گے یہی نہ مطلب کیا پیغمبر نے تمہیں نہیں ڈرایا کہ گناہ کرو گے عذاب ہوگا داڑھی منڈاؤ گے آزاد ہوگا نماز چھوڑو گے آزاد ہوگا روزہ چھوڑو گے عذاب ہوگا سنتیں چھوڑو گے آزاد ہوگا پردے سے ہٹو گے آزاد ہوگا گھروں کے اندر ناچ گانا ہوگا عذاب ہوگا پیغمبر نے نہیں بتایا ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا ایک زمانہ آئے گا گھروں کے اندر ناچ گانا ہوگا لوگ رات کو نہ ہو کے اندر مصروف ہوں گے ناچ گانے کے اندر مصروف ہوں گے ہے کوئی گھر ٹی وی سے خالی اللہ ماشاء اللہ جو علماء ہیں علماء سے جڑے ہوئے ہیں جو اسلح کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں آٹے میں نمک زیادہ ہوگا لیکن جن کے گھروں کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر ٹی وی نہ ہو یہ گھر اس سے جو ہے کم ہو بہت کم اللہ ماشاء اللہ ہر گھر کے اندر ناچ گانا علماء بیانوں کے اندر اس بات کہتے ہیں علماء کی بات کو اڑا دیا جاتا ہے اور ٹی وی کے اندر ایک رنڈی نیوز کے اندر ایک بات کہتی ہے اس بات پر اعتبار ٹی وی کی بات پر ایمان قرآن کی بات پر ایمان نہیں حدیث کی بات پر ایمان نہیں یہ یہودیوں کی سازش تھی یہودیوں کی چال تھی اور اس چال کے اندر وہ کامیاب ہو گئے یہودی گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے یہ ٹیبل کلیکشن نہیں یہ جہنم کلیکشن ہے اس کا ایک سرا تمہارے گھروں میں اور اس کا دوسرا سرا جہنم کے اندر جا کر پڑتا ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے کل وہ جہنم کا لہو پیے گا جہنم کا پیٹ پیے گا کل جہنم کے اندر داخل ہوگا جو زانیوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوگا جو حرامیوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوگا ایسے گانے ایسی فلمیں جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا دین کا مذاق اڑایا گیا شریعت کا مذاق اڑایا گیا کیا فلموں کے اندر دین سکھایا جاتا ہے کیا فلموں کے اندر سیرت بیان کی جاتی ہے کیا فلموں کے اندر اخلاق اور کیریکٹر کو بیان کیا جاتا ہے سوائے ایسے گانے کہ جن گانوں کے اندر خدا کی توہین نبی کی توہین رسول کی توہین قرآن کی توہین دین کا مذاق مجاہدوں کا مذاق ڈاکو کو پیش کیا جاتا ہے ڈاکو کو ٹوپی ڈال دی جاتی ہے ایک رومال ڈال دیا جاتا ہے مسلح دے دیا جاتا ہے بینکروڈ پران کی آواز دے دی جاتی ہے مسلمانوں غیرت مر چکی شرم مر چکی ایک زانی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے ایک زانیا ایک رنڈی اپنی شرم کو اچھال رہی ہے اپنے سینے کو دکھا رہی ہے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اللہ کا نام دے رہی ہے اور مسلمان پیسہ دے کر فلم دے رہا ہیں مسلمان پیسہ دے کر اس کا رنگ ڈاؤن اپنے موبائل کے اندر ڈال رہا اللہ کا پار نہیں آئے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا آقا نے فرمایا رات کو یہ قوم لہو لئی کے اندر مشغول ہوگی اور صبح ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں سوروں کے چہروں میں بدل کر رکھ دے گا اب ٹی وی چلانے والا اب یہ حدیث سنا ٹی وی دے گا یہ یہ ٹی وی بیچ دے گا کافی ہاتھ نہیں یہ ٹی وی کو رکھے گا ارے ملا کی ڈیوٹی ہے کہنا یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے امریکہ کے پجاریوں کا زمانہ ہے امریکہ کے کتوں کا زمانہ ہے مولوی پردے کے بارے میں کہتا ہے فتوے کے بارے میں کہتا ہے اور دیکھا نہیں پی وی کے اندر کہ ان کے پتوں کی کتنی کھینچائی ہوتی ہے کہنے یہ آنکھیں جب بند ہوگی قبر میں جائے گا میدان محشر میں جائے گا ملا کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا مدرسے کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا ایک ایک سنت کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا اب ابھی سنی کہ اللہ تعالیٰ بندروں کتوں اور سوروں کے چہروں کو بدل دے گا اب پیلی رکھ رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے حدیث میں تیرے پیغمبر نے کہا تیرے پیغمبر کو جبرے امین نے کہا جب امین کو تو نے وہی دی اور تو نے یہ پیغام دیا اللہ ہم دیکھ لیں گے تجھے اے اللہ ہم جبرائیل کو دیکھ لیں گے اے اللہ تیرے پیغمبر کو دیکھ لیں گے ہم تینی لگ کر رہیں گے ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے چہرے کتوں اور سبروں کی طرح کیوں کیسے ہو جائیں گے یہی نہ مقابلہ ہمارے علماء نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے آپ پر مجھ پر احسان ہے ساری امت مسلمہ پر مسلمانوں کا احسان ہے قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر احسان ہے کہ آقا نے مدین منورہ کے اندر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد ہے آقا نے تین دعائیں فرمائی اس میں دو دعائیں قبول ہو گئی اور ایک دعا ریجیکٹ ہو گئی وہ دو دعائیں تھی اے اللہ پچھلی قوموں پر عذاب آتا تھا ایک لفظ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی لوٹ طوفان کے جھٹکے میں تباہ ہو گئی برباد ہو گئی قوم لوٹ اللہ نے اس بستی کو ایک لفظ الٹ کر تباہ کر دیا برباد کر دیا اے اللہ میری امت کو اس طرح تباہ برباد نہ کرنا اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی دعا قبول کر رہے ہیں دوسری دعا یہ تھی داڑھی بڑھانے والوں عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازاروں میں گھمانے والوں سو کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والوں ماں کے کپڑے اٹھا کر زنا کرنے والوں جس دین کو تم بری نگاہ سے دیکھتے ہو جس ملا کو تم بری نگاہ سے دیکھتے ہو جس اسلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کی دعا نہ ہوتی تو آپ اس مجمے میں نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے کتے بندر اور سمروں کے ہو جاتے ہیں میرے نے دعا کی مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مسجد ہے مسجد الجاوا جاؤ اللہ سے کہو اے اللہ آج اس مسجد کو کہنے کی طاقت دے دے اس زمین کو کہنے کی طاقت دے دے اور میرے کانوں کو سماج دے دے سننے کی طاقت دے دے اگر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا تو کہو اے اللہ اس مقام پر میرے محبوب نے جو دعا کی وہ دعا کے جملے یہ زمین گواہی کے طور پر پیش کرے وہ زمین کہیں گی ہاں اے امتی اے آقا کے غلام اے میرے محبوب کے غلام آقا نے تیرے حق میں دعا کی اے اللہ میری امت کے چہروں کو پچھلی امتوں کی طرح مسخ نہ کرنا بندروں کی طرح نہ بنانا کتوں کی طرح نہ بنانا سبروں کی طرح نہ بنانا حرام زادے حرام کھا کر زادیوں کو دیکھ کر رنڈیوں کو دیکھ کر اگر تیرا چہرہ سفر کی طرح نہ بنا کتے کی طرح نہ بنا بندر کی نہ طرح نہ بنا نہ دیکھ پیٹ جس پیغمبر کی سنت سوادات انبیاء کی سنت نکال کر پیشاب کی نانی میں ڈالتا ہے اگر اس پیغمبر کی دعا نہ ہوتی میرے اللہ کی قسم بیوی تجھے قریب نہ کر دی تیری بیوی کہتی کہ میں نے انسان سے نکال کیا کتے سور سے نکال نہیں کیا میرے محبوب کی دعا کی کہ اللہ شان ستاری کا معاملہ کر رہا آج نہیں کل یہ امت دعا کر رہی ہے کیا ہوتا ہے مسلمانوں نے کر کیا ملتا ہے دین کے خلاف چل کر کیا ملتا ہے قرآن کی توہین کر کر کیا ملتا ہے سنتوں کے خلاف چل کر کیا ملتا ہے اسلام کو بدنام کر کر کیا ملتا ہے تمہیں نبی کا دل دکا کر تو مسلمان کو سود کے اندر ملوث ہونے لگا کافروں کی تنظیم جو سنگا ہے ہندوستان کے چپے چپے کے اندر یہ آپ کے علاقے کی بات نہیں اگر میں کہوں تو آپ سمجھیں گے کہ مولانا کو کسی نے سکھایا ہے یہ تو ہندوستان کے چپتے چپتے بہار جھارکھنڈ اڑیسہ وہ علاقے جہاں بجلی نہیں جہاں سڑک نہیں جہاں پانی نہیں جہاں ایجوکیشن نہیں لیکن سنگا کی شاخیں وہاں تک پہنچ چکی یہ کافرانہ چاند ہے مسلمانوں کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی ماں کا بلاکار کرے اپنی ماں کی آبرو اپنے ہاتھوں سے لوٹے یہ بات قاسم ناندوی نے نہیں کہی یہ بات رشید احمد گنگو نے نہیں کہی یہ بات احمد رضا خان نے نہیں کہی یہ بات ابو لالا مردوی نے نہیں کہی میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم میرے محبوب نے آپ کو اتنا چاہا ہے میرے آقا نے آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں رات میں اتنا تڑپا ہے اس تڑپنے کے خاطر جس مسلک میں یہ بات ہوگی اللہ کے قسم میں اس مسلک کو چھوڑ دیتا امام ابو حنیفہ کہتے میں حنفیت کو چھوڑ کر شافیت کو اختیار کر لیتا ہوں مسلمانوں کی تو کہ مسلمان اپنی ماں کا بلاکار کرے اپنے ماں کے کپڑے اتارے میں کیا کروں مسلمانوں نہ کسی مسلک کی بات ہے نہ کسی فرقے کی بات ہے نہ کسی جماعت کی بات ہے نہ کسی تحریر کی بات ہے نہ مرکز نظام الدین کی بات ہے نہ دیوبند کے انار کے درخت کی بات ہے نہ بریلی شریف کے و قباری کی بات ہے میں کیا کروں مجبور ہوں مجبور ہوں سرور کو نہیں آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کے ستر سے زیادہ اس کے درجے ہیں سود کو ایک کپڑا مانے اس کے ستر پیسس کرے ستر حصے کرے اس میں جو چھوٹا فلکا ہے چاول کے دانے کے برابر راگی کے دانے کے برابر میرے آقا نے فرمایا اس کا عذاب یہ ہے چھوٹے درجے کا کہ اپنی ماں کے کپڑے اتار کر ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے بتائیے اگر آخری بات نہ ہوتی میں نے کہا حنفیت کی بات ہوتی میں حنفیت کو چھوڑ دیتا شافیوں کی بات ہوتی میں ہمبلی بن جاتا ہمبلیوں کی بات ہوتی میں مالکی بن جاتا عربیوں کی بات ہوتی میں اجمی بن جاتا اجمیوں کی بات ہوتی میں عربی بن جاتا کیا کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ ہے اس کے بعد اور کوئی فیصلہ نہیں اس کے بعد ایک اور فیصلہ ہے یہودی آخا کے پاس آیا فیصلہ کرایا ایک صحابی کا یہودی کا جھگڑا ہو گیا آخا نے فیصلہ صحابی کے حق میں لیا یہودی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی جب آخا موجود ہیں تو آخا سے فیصلہ کرا لو وہ کہنے لگے وہ یہودی کہنے لگا ہم نے کرایا پھر بھی ہم آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک منٹ رکیے گھر کے اندر گئے نیام سے تلوار نکالی اور باہر آئے یہودی کا سر قلم کر دیا قتل کر دیا اور کہا جو نبی کو نہ فیصلے کو نہ مانے اس کا یہی انجام ہوگا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے کہ سود کھانے سے سود لینے سے سنگا میں مبتلا ہونے سے ماں کا بلاکار کرنے چھتیس مرتبہ ماں اگر زندگی ہو تو چھتیس مرتبہ ماں مری ہی بھی ہو قبر کو کھودا جائے کفن کو پھاڑا جائے علماء کرام موجود ہے حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ماں زندی ہو یا ماں مردہ ہو بلکہ یہ کہا گیا کہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ گنا کرنے کے برابر ہے تو گویا ماں مری ہوئی ہو مسلمان تو مری ہی ماں کی قبر پر درود پڑھنے کے بجائے فاتحہ پڑھنے کے بجائے میں ثواب کرنے کے بجائے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کے بجائے سب کا خیرات کر کر ثواب پہنچانے کے بجائے ماں کے انسان کا یہی بدلہ تو چکا رہا ہے کہ ماں نے تجھے دودھ پی کر پلا کر تیری پرورش کر کرائی ماں نے تجھے اپنے کوٹ کے اندر نو مہینے تک رکھا ماں جب تیرے سر میں درد ہوتا تھا ساری رات جایا کرتی تھی بنکا کر دی تھی آج تو اس کا یہ سلا دے رہا ہے کہ خبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر ماں کے ساتھ بلاکار کر رہا تجھے اتنی ہمت پیدا ہو گئی تجھے اتنی پیدا ہو گئی جانوروں میں کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا سور بھی اپنی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ جنا نہیں کرتا کتا بھی نہیں کرتا علامہ دیر رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا کی کوئی اور مخلوق جانوروں نے کیا اپنے ماں کے ساتھ بلاکار کرتی ہے زنا کرتی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اندر اس کو الگ نہیں جا کر پرورش کی کبھی ماں کا دودھ نہیں پلایا ماں کا سایہ اسے ہونے نہیں دیا ماں کے قریب اس کو نہیں لے گیا اور ماں کو اس کے قریب نہیں لایا اور جب جوان ہوا اور اس کی خواہشات بھی کہتے ہیں علامہ تبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اپنی ماں کے پاس لے کر گیا لیکن وہ اون تھا کہ گزم ہو کر رسیوں کو توڑ کر وہ بھاگ گیا دوسری مرتبہ لایا پھر بھی مزدار ہو کر بھاگ گیا تیسری مرتبہ لایا حیات الحیوان کے اندر اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی جانور کے اندر بھی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جانور پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ جفتی کام کرے مباشرت کرے چنانچہ کے جب تیسری مرتبہ لایا تو اس اونٹ نے اس مالک کی کھوپڑی کو پکڑ کر اس کو پٹک کر اس کو مار دیا کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو ایک جانور سے گیا کتنا ایک کتے سے گیا کتنا ایک شر سے گیا گزرا ہے آج مسلمان لوٹ نہیں لے رہا ہے آج مسلمان سنگا کے اندر مبتلا نہیں ہے آج مسلمان سود کے اندر مبتلا نہیں ہے آج مسلمان جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس ماں کو معاف نہیں کیا وہ ماں بوڑھی جب تیرے سامنے چل رہی ہو ذرا تصور کر کر دیکھنا اس کے کپڑے اتار کر کے اس کا بلاکار کر رہا ہے اس کے ساتھ کو زینا کر رہا ہے اس کو اپنے بسترے میں سنا رہا ہے میں کیا کروں یہ حدیث کی بات ہے اگر حدیث کی بات نہیں ہو جو چاہے تو میرے ساتھ سلوک کر سکتا ہے مجھے قتل کر کر میرے جسم کے ٹکڑے کر کر تو جانور کے حوالے کر لے اپنے گھر کا رکھوالا بنا کر رکھ لے یہ علماء بیٹھے ہیں میں حدیث مجھے دکھا سکتا ہوں وہ بھی ادنا درجے کا عذاب چھوٹے درجے کا عذاب اب کرنے کا مطلب کیا ہے اے اللہ تو جو چاہے کہنا تیرا پیغمبر جو چاہے کہنا ہم تو ماں کا بلاکار کرتے رہیں گے ماں کے ساتھ ہنا یہی نہ مطلب یہی نہ مطلب داڑھی پڑانے کا یہی نہ مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے ہے کسی میں ہمت اب یہ داڑھی مڈانا کس بات کی علامت اے خوش تیرا چہرہ مجھے پسند ہے اے ٹونی ملر تیرا چہرہ مجھے پسند ہے فلم میں کام کرنے والے زانی تیرا چہرہ مجھے پسند ہے اے آدم اے نو اے ابراہیم اے لو پیغمبر میں کسی پیغمبر کا چہرہ نہیں تھا کوئی صحابی داڑھی کو نکالنے والے نہیں تھے تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی تمام صحابہ نے تمام اولیاء نے ایک طرف کہتا ہے میں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور دوسری طرف پیغمبروں کی داڑھی اور داڑھی اور ان کی محبوب سنت کو نکال کر تو پیشاب کے نام ڈالتا ہے پیشاب بعد میں کرتا ہے پاخانہ بعد میں کرتا ہے امریکہ کی کریم اور امریکہ کا لیزر استعمال کر کر تجھے شرم نہیں آتی آج یہودیوں کو گالی دی جاتی ہے آج افارا کو گالی دی جاتی ہے اسلام مسلمان دشمن سب سے پہلے دشمنی تو نے یہ کی جب شیطان کا پیشاب تو اپنے منہ میں کرا دیا حضرت شاہ وسیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے مسلمان کی نیند جگتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے دس منٹ بعد میں نماز پڑھ لوں گا بیس منٹ بعد نماز پڑھ لوں گا اقامت ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی اور اس نے نماز نہیں پڑھی حضرت شاہ وسیم اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اس کے دل میں آ کر یہ وسوسا ڈالتا ہے آج نہیں کل قضا کر لینا کل نہیں پرسوں قضا کر لینا حتیٰ کہ اس طریقے سے اگر چالیس دنوں تک وہ یہی کام کرتا رہا چالیس دنوں تک شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا رہتا اور چالیس دن گزرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شاہ رسی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دنیا سمجھ میں آتی ہے کاروبار سمجھ میں آتا ہے بزنس سمجھ میں آتا ہے بیوی بچے سمجھ میں آتے ہیں کارخانہ سمجھ میں آتا ہے لیکن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی میں داڑھی بڑھانے والوں سے ان کی ماؤں کی عظمت کا واسطہ دے کر کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر قرآن شریف کی حرمت کا واسطہ دے کر ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں تمہیں آج جواب دینا پڑے گا میرے آقا کے چہرے میں کیا عیب تھا کہ جس کی وجہ سے تم نے آقا کے چہرے کو دھوکا اور فلم میں کام کرنے والے زانی کے چہرے کو اپنا لیے تم نہیں جانتے اس کا انجام کیا ہوگا نہیں جانتے کیا کسی عالم نے نہیں بتایا یا تم اللہ سے دشمنی لینا چاہتے ہو یا کی طرح میرے محبوب کے چہرے کو ٹوٹنا چاہتے ہو کیا ایک نظر آیا آج تم ایک خلال کے نقطے سے اگر تم پیدا ہوئے ہو ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو آج تمہیں لکھ کر دینا پڑے گا فیصلہ دینا پڑے گا کہ میرے آقا کے چہرے میں یہ ایسا میرے آقا کے چہرے میں یہ کبھی بھی فلم میں کام کرنے والا حرام زادہ فلم میں کام کرنے والا زانی فلم میں کام کرنے والا شرابی اس کے اندر یہ یہ کمالات تھے میری بات کو آج یہ بتانا پڑے گا اما عائشہ کی فصلت میں اما عائشہ کے پردے میں حضرت فاطمہ کی شرط اور حیات کی چادر میں اور آپ کی ذات میں یہ ہے اور فلم میں کام کرنے والی گندی کے اندر یہ خوبی تھی اس لیے میں نے ان کے لباس کو کلچر کو اپنایا اور بیوی فاطمہ کے طریقے کو چھوڑا ہے کوئی میں مائکلام ایک دوسرے سے پیدا ہونے والا ہے کوئی حلال باپ کو پیدا ہونے والا ایک ایک بتا دے ایک ایک بتا دے ابو جہل کو آئے نظر نہیں آیا ابو لہر کو آئے نظر نہیں آیا ابو جہل کے چہرے پر داڑھی تھی ابو لہر کے چہرے پر داڑھی تھی ادبا کے چہرے پر داڑھی تھی شیبا کے چہرے پر داڑھی تھی منافقوں کے چہرے پر داڑھی تھی ان کے چہرے پر داڑھی تھی نسارا کے چہرے پر داڑھی تھی عبداللہ ابن سبا کے چہرے پر داڑھی تھی عبداللہ وئی کے سلول کے چہرے پر داڑھی تھی اے مسلمان تو ابو جہل سے گیا گزرا کہ نبی کے چہرے کی تو مخالفت کر ابو لہب سے گیا صحابہ کرام کو تو نور ہی نور نظر آیا حسن نظر آیا حضرت ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا تشریف فرماتے چودویں کا چاند اپنے شباب پر تھا فرماتے ہیں ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ میں کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا آخر کار پر لگے مجھے چاند میں تو سیاہی نظر آئی ایب نظر آیا میرے محبوب کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آیا حضرت ابو ہریرا کو آپ کے چہرے میں چاند سے زیادہ چاند نظر آئی اے داڑھی بنانے والے بتانا پڑے گا تجھے تجھے بتانا پڑے گا اگر تجھے اسلام پسند ہے میرے محبوب کے چہرے کو اپنا دے آج تیری وجہ سے پریشانی ہے فوج کے اندر کوئی فوجی داڑھی رکھتا ہے فوج سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ فوجی مقدمہ دائر کرتا ہے تو جج کہتا ہے کیا تم تنہا مسلمان ہو اور مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتا ارے تو اسلام سے نکلنا تو ہم جج کو کہیں گے نہیں جو صاحب یہ مسلمان نہیں ہے مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے ہندو دھرم میں چلے گئے ان کو نبی کا چہرہ پسند نہیں ان کو نبی کی نماز پسند نہیں ان کو نبی کا لباس پسند نہیں ان کو نبی کا کلچر پسند نہیں ان کو نبی کا گھرانہ پسند نہیں ان کو نبی کی باشرت پسند نہیں ہم کیس جیتیں گے اور اس فوجی کو دوبارہ ملازمت پر لائیں گے آج ہم شرمندہ ہیں وہ جج کہتا ہے لاکھوں مسلمان چہرے پر داغی نہیں رکھتے کیا وہ مسلمان نہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں ایک آفس کے اندر ایک کمپنی کے اندر سو مسلمان کام کرتے ہیں دو مسلمان نماز کے لیے جمعہ کے لیے وقت مانگتے ہیں کمپنی کا مینیجر کہتا ہے یہ نمبر پر آج کا بھیڑ سے پیدا ہو چمار سے پیدا ہوئے ہمیں سر سکھانا پڑتا ہے مسلمانوں ہمیں سر سکھانا پڑتا ہے ارے اگر اسلام کو طاقت نہیں دے سکتے اگر تم نبی کو عزت نہیں دے سکتے نبی کو راحت نہیں پہنچا سکتے اللہ کے لیے اتنا کرو کہ اسلام کی توہین کا تو ذریعہ نہ بنو تمہیں کس نے مجبور کیا پیغمبر آئے تھے تمہارے در پر جم آئے تھے کہا کہ تم آقا کی امت میں آ جاؤ آزاد ملک تھا سیکولر ملک تھا میرے محبوب کا لباس پسند نہیں میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں میرے محبوب کا رہن سہن پسند نہیں میرے محبوب کی نماز پسند نہیں جانگیوں کے طریقے پسند فلم میں کام کرنے والوں کے طریقے پسند کرکٹ کھیلنے والوں کے طریقے پسند فٹ بال کھیلنے والوں کے طریقے پسند سیاسی کتوں کے طریقے پسند چلے جاؤ ان کے دھرم کا کرو آزاد پھر میرے اللہ کی قسم ہندوستان سے فرقہ مارانا فساد ختم ہو جائے گا پھر کوئی مسلمان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھائے گا پھر مسلمان رسوا نہیں ہوگا ہر پیر ہر جمعے رات کو حدیث میں آتا ہے جیسے اللہ کے دربار کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی کے دربار کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب علاقے کا میسور کے علاقے کا چامراج نگر کے علاقے کے اتنے مسلمان داڑھی مڈاتے ہیں اتنے مسلمان نماز چھوڑتے ہیں اتنی عورتیں بے پردہ جاتے ہیں اور اتنے گھروں میں ٹی وی ہے اتنے گھروں میں کیبل کلیکشن ہے اتنے گھروں میں ڈش اینٹینا ہے اتنے گھروں کے اندر سکا سے تعلق ہے کیا جانتے نہیں میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکھا کر مکے کے کافیوں نے جو نبی کا دل دکھایا وہ کم تھا کانٹے جو بچھائے کم تھا تاریخ کی سرزمین کے اندر میرے محبوب کے جسم کو لہو لحاظ کر دیا گیا وہ کھمتا مسلمان شیر ابھی طالب کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک چمڑا مجھے ملا اس چمڑے کو میں نے پانی میں بھگویا اور اسی پر تین دن تک میرا گزارا ہوتا رہا تبو کی سرزمین کے اندر صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا اور آخا سے آ کر بھوک کی شکایت کی آقا نے کہا کہ تمہارے پیٹوں پر ایک پتھر ہے محمد کے پیٹ پر دو دو پتھر بنے ہیں بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نام کے دولت کبھی ہے حضرت بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نام نے پوچھا ابا حضور اس وقت کیسے تشریف لانا ہوگا آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مجھے نے بھوک ستایا ہے تیرے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہو تو مجھے مرحمت کر دینا گھر کو تلاشا گیا ایک روٹی کا باسی ٹکڑا وہ پیش کیا گیا آخا نے اسے اٹھایا کھانے کے لیے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں پرو گئی اور آنسو کے قطرے زمین پر گرنے لگے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا کیا آپ سمجھتی ہیں میں مشتبہ لکھنا حرام لکھنا یا شوہر کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ کیا ابا بالکل حلال ہوتا ہے بیٹی یہ بات نہیں ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے عیسائی اہل جنتی فاطمہ ہے تو میرے جگر کا گوشہ ہے تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیٹی ایسی کوئی توقع تو سے ہی نہیں جاتی بیٹی اصل بات یہ ہے کہ تیرے باپ محمد کے پیٹ میں کوئی رکمہ داخل ہوئے تین دن اور آپ کو اجازت دی گئی آپ کے قدموں میں عہد کا پہاڑ سونا بنا کر ڈالا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کے لیے اگر دسترخوان نازل ہو سکتا ہے بنو اسرائیل کے لیے من وسلم اتر سکتا ہے کیا میرے محبوب کے لیے جنت کا دسترخوان نہیں اتر سکتا مسلمان کیا ملتا ہے تجھے نبی کے دل کو دکا کر کیا ملتا ہے منافق نے جو دکایا کم تھا ابو جہل نے جو صدقہ پہنچایا کم غریبی نے جو صدقہ پہنچایا کم دا پاتے نے جو ستایا کم اللہ عائشہ فرماتی ہے ایک چاند دیکھ لیتی دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی محمد کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی ہے وسلم آج فقیر کا گھر کتنے دنوں تک بغیر چولہا جلے رہتا مزے کی زندگی گزار رہا ہے میرے محبوب تیرے لیے قربانی نہ کیے ہوتے آج ہم آرام اور سکھ کی زندگی نہ گزارتے اللہ کے لیے بتا مسلمان تجھے کیا ملتا ہے آقا کے دل کو گزارتا کیا ملتا ہے ماں کے دل کو دکھانے والے جنت میں نہیں جا سکتا باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا استاد اور پیر و مرشد کی نافرمانی کرنے والا ہدایت کے راستے پر نہیں آتا امام الانبیاء کے دل کو دکھا کر تجھے کیا ملتا ہے مسلمان کیا ملتا ہے سوائے تباہی سوائے بربادی کے یاد رکھ لے مل کر رکھ لے کہ اگر تو نے آقا کے دل کو جھکایا آقا کے دل کو صدمہ پہنچایا میرے آقا کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے جب ہر پیر اور کو آقا کے دربار میں بتیامان پیش کیے جاتے ہیں اور یہ دارے چہرے پیش کیے جاتے ہیں کیا ایک نظر آیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کرواتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام السلام کو زلیخا کی سہیلیوں نے جب دیکھا انگلیوں کو کاٹ لیا عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب کے چہرے کی رونق کو لوں گی تو اپنے گلے پر چوری چلا رہی آپ پر زمین قربان آسمان قربان آپ پر کلیوں کی مسکراہٹ قربان ستاروں کی چمک چمک قربان چاند و سورج آپ کے سامنے بے نور اللہ اکبر ایسے چہرے کی تم خالفت کرتا ہے قیامت کے دن آقا کے دربار میں جائے گا اور کہے گا آقا اسے کوسر کا پانی دے دو آقا کہیں گے سوہ خن نکم سوہ خن لکم یہ مردود یہود و نسارا کا چہرہ لے کر میرے پاس آیا نکل جا تیرا باپ تجھے پانی پلائے گا تیری بیوی جس کی غلامی میں تو نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا کیا وہ تیرے ساتھ دے گی تیری اولاد تیری ساتھ دے گی میرے اللہ کی قسم میرے بھائی مان لے یوم یفر المر من اخی و امی ہی وابی و صاحبتی ہی وبنی ہر کوئی بھاگے گا ہر کوئی بھاگے گا قرآن شریف کے صدر میں پارے سورہ حج کے پہلی رکوع کی آیت ہے یا جوہنا ستقو ربکم ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم اے لوگوں سن لو کان کھول کر کہ قیامت کا جو جھٹکا ہے بڑا خطرناک ہے یوم ترونھا دس ہل کلو کو روپیہ کی میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں یہ چار دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی مڑ کر دے تیرا بچپنا معلوم ہوگا کہ ابھی گزرا تیری جوانی ابھی گزری ابھی ایک چند لمحوں میں تو خبر کا مہمان ہونے والا ہے تیری میری خبر پکار رہی ہے کفن کا کپڑا پکار رہا ہے میرا الموت لوگ ہر دن ستر مرتبہ ہر گھر کا دورہ کرتے ہیں کہ اس گھر میں آج کتنوں کی روحوں کو آج پخت کرنا ہے کسی کو چھٹکارا دے مانگ سے کوئی بچ سکتا تھا تو قانون بچ سکتا تھا دولت سے بچ سکتا تھا تو قارون بچ سکتا تھا حکومت سے بچ سکتا تھا تو فرعون بچ سکتا تھا وزارت سے بچ سکتا تھا تو حاوان اور عمارت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سردار بچ سکتا تھا لیکن موت نے اپنی چنگل میں کیسے ان کو گرفتار کیا تو بچ جائے گا میں بچ جاؤں گا نہیں اللہ کے لیے مان لے میرے بھائی یہ چار دن کی زندگی ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں جس اولاد کے لیے بچہ بچہ کہہ کر تو مر رہا ہے جس بیوی کے لیے بیگم بیگم کہہ کر محبوبہ کہہ کر لہلا کہہ کر جان چھڑک رہا ہے اللہ کے قسم یہ سبحان اللہ تجھے قیامت میں نہیں دے گی پہچاننے سے انکار کر دے گی قرآن شریف میں آیا یوم کروں نہ آلو پل نہیں اما ارزاد جس دن کو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت قیامت تو دور کی بات قیامت کے پہلے جھٹکے کو دیکھ کر جب دودھ پلانے والی عورت اپنے سینے سے دودھ پلا کے بچے کو نکال کر جھٹک دے گی اور قیامت کے ہول کی وجہ سے بھاگنے لگے گی بچے کو کیا معلوم بچے کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہوتی ہے اور قیامت کا جھٹکا کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ بچہ ماں کے پیچھے جاتا ہے امی جان امی جان میری بھوک پوری نہیں ہوئی اور مجھے پیاس لگی ہے مجھے اور سیراب کر دیجئے میرے اللہ کی قسم روایت میں آتا ہے وہ دودھ پلانے والی عورت یوم کلو حملہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا دودھ پلانے والی عورت اس بچے کو کہے گی حدیث میں آتا ہے نہیں تجھے جانتی ہی نہیں کہ تو کون ہے سخت امتحان سے تجھے گزرنا ہے قیامت کے مرحلے سے گزرنا ہے قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے جنازے سے بیٹھ کر جانا ہے آج تک دنیا میں دیکھا کہ کوئی مرا ہو اور اس کا یار اس کے ساتھ دفن ہوا میری ماں کیا نے دیکھا کہ کوئی عورت مری ہو اس کا چار اس کے ساتھ دفن ہوا ہو اس کا ناد اس کے ساتھ دفن ہوا ہو اس کا خزانہ اس کے ساتھ دفن ہوا ہو میری ماں پہ میرے بھائی مال کام نہیں آئے گا دولت کام نہیں آئے گی روپیہ کام نہیں آئے گا رشتے داری کام نہیں آئے گی آج نماز پڑھ لے آج دین پر عمل کر لے آج نبی کے چہرے کو اپنا لے لوگ ہمیں پاگل کہے تو کہنے دے لوگ ہمیں کتا کہے کہنے دے لوگ ہمیں مجنون کہے کہنے دے کیا میرے آقا کو نہیں کہا گیا شاہی نہیں کہا گیا کاہی نہیں کہا گیا جادوگر نہیں کہا گیا کا اور مجنون نہیں کہا گیا اگر ہمیں کہا جا رہا ہے ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے محبوب کو دین کے راستے میں جو کہا گیا وہ باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں میرے معاملے نہ ولی رسول ہی ولی موقعی عزت اللہ کے معاملے میں ہے عزت دین کے معاملے میں ہے عزت قرآن کے معاملے میں ہے نہ تجھے فلم والے کام آئیں گے نہ تیری ماں کام آئے گی نہ تیرا باپ کام آئے گا نہ تیری دولت کام آئے گی یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کام آئے گا سب دھوکے باز سب حرام تحت ایک ایک مکار یہ روپیہ لے کر پیسہ لے کر اشتہار میں آتے ہیں لاکھوں روپیہ لے کر یہ صابن لو اور اس سے تمہارا کپڑا صاف ہو جائے گا یہ تم پیرے لولی لو تمہارا چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ یہ رنڈیاں یہ فلموں میں کام کرنے والی حرام زادیاں ہمارا ایمان کو تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے ہمارے دولت پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ نقلی چیزوں کو ملاوٹی چیزوں کو دھوکہ دے کر تمہاری چاہت کا ناجائز پیدا اٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ اس کو استعمال کرو چاند جیسا چہرہ ہو جائے گا آٹھ دن میں رنگت بدل جائے گی آٹھ دن کو دور کی بات آٹھ سال میں کسی کی رنگت بدلے کوئی کالی کلر کی عورت اس کا چہرہ روشن ہو گیا آؤ آؤ میں بتاتا ہوں میری ماں آ جا پر آ جا آجا فاطمہ کے طریقے پر آجا اما زینب کے طریقے پر آجا آجا مجھے آج تو اگریمنٹ کرا کر رکھ لے بات اگر زندی ہو زندہ ہو چپل پھینک کر مار دینا مر جاؤ میری خبر پر لانت کے پر سانا میری ماں لکھ کر رکھ لے رات کی تنہائی میں اٹھ کر تو وضو کرے گی دو رکعت تحجد کی نماز پڑھے گی پھر دیکھنا میری ماں اللہ تیرے چہرے کو حور سے زیادہ خوبصورت بنائے گا آج دنیا میں ہزاروں برس بنے ٹوتھ پیسٹ بنے ہر ایک برس ایک دعویٰ کرتا ہے ہر ایک ٹوتھ پیسٹ ایک دعویٰ کرتا ہے پورے دنیا کے ٹوتھ پیسٹ ایک طرف رکھو پورے دنیا کے برس ایک طرف رکھو میرے آقا نے وشوک کی جو کاڑی لی اس میں کی چھوٹی چیز پوری دنیا کے برس مقابلہ نہیں کر سکتے میرے آقا نے فرمایا وشواس کا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلی میں طیبہ نصیب ہوگا ہے کوئی دنیا کا برس کے کلمہ دینے والا میری ماں آجا آجا حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف آجا میرے نوجوان تجھے کعبہ خدا رہا ہے کعبہ کے محافظ آجا گمبد خطرہ تجھے بلا رہا ہے تجھے کیا ملتا ہے میرے نبی کے دل کو صدمہ پہنچا کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا کر مکے میں تھے مکے والوں نے تکلیف پہنچائی مدینے طیبہ میں تھے یہودوں نے تکلیف پہنچائی نسارا نے تکلیف پہنچائی منافقوں نے تکلیف پہنچائی مسجد نبوی بنی مسجد زیرا کو قائم کیا کیا اور یہودیوں نے آپ کے اوپر مدیر طیبہ پر حملہ کیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صاحبزادی زادی کو ابو لہب کے بیٹے نے تیر چلا کر حالت حمل کے اندر شہید کر دیا میرے آقا ہاتھوں کے اندر اٹھائے بیٹی تڑپ تڑپ کر دے گی ایک بات جانتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے زندہ بیٹی کو ترکتا ہوا دیکھے شہید ہوتا ہوا دیکھے خون میں لگپت دیکھے اپنی جوان بیٹی کی خبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ دفن کرے وہ زندہ باپ کو پتا چلتا ہے آقا نے کتنی تکلیفوں کو سہا اے مسلمان اگر تو اسلام کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا آخری درجہ یہ ہے کہ تو نبی کو تکلیف بھی نہ دے نبی کو صدمہ نہ ہو قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں کو فاسقوں کو گنہگاروں کو ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کروائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے یا اللہ یہ میری امت یہ میری امت آج جہنم میں جا رہی ہے داڑھی ہوئی حالت بے نوازی کی حالت میں اے اللہ میری امت کو نماز نہیں پڑھا گیا میری امت کی عورتوں نے پردہ نہیں آیا حیا نہیں آئی دیکھ نہیں پائیں گے دیکھ نہیں پائیں گے کیا خیال ہے آپ کا آپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہو چھ بیٹیوں کے بعد ساتواں بیٹا ہوا ہو لیکن بڑی پرورش سے بڑی محبت سے ناز و نیم کے ساتھ آپ نے پالا پرورش کی لیکن ایک دن یہ ہوا کہ اس نے کسی کے آبرو لوٹ لی ایک دن یہ ہوا کہ اس نے چوری کی سرے بازار اس کو پھانسی دی جا رہی ہے آپ کے دل کو کتنا سدما لگتا ہے میرے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا نہیں چاہا اپنے نوازوں کو اتنا نہیں چاہا اپنے خاندان کو اتنا نہیں چاہا اپنے قبیلے کو اتنا نہیں چاہا جتنی محبت اللہ کے نبی نے امت محبت یا جبریل امین علیہ السلام آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوازوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا فرمایا کہ ہاں کہ کہا اب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے یا تو نوازے لے لے امت تباہ برباد ہو جائے گی یا امت لے لے کر کی سبھی سرزبین آپ کے نوازے کے لہو سے سرخ ہو جائے گی لال ہو جائے گی آقا نے فرمایا سو مرتبہ میرے نوازوں کو شہید کر دو لیکن میری امت کو تکلیف نہ پہنچے میری امت کو ایزا نہ پہنچے آج کے دن کے لیے کیا مسلمان آج کے دن کے لیے اللہ کے لیے آقا کو تکلیف نہ دے ایک چور آقا کے دربار میں لایا گیا شریعت کی سزا یہ ہے وساری ساری کو ساری بکو وقت چور کے ہاتھ باندھے گئے وقت آیا جمعہ کا جمعہ کی نماز کے بعد مجمع جوڑا میدان کے اندر اس کا ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے اور جب چور کا ہاتھ اڑایا گیا آقا کی زبان مبارک سے چیخ نکل گئی حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آقا یہ تو چور تھا جس کے ہاتھ کاٹے گئے اللہ کا حکم تھا قرآن کی آیت تھی آقا نے فرمایا خالد تم اپنا چشمہ لگا کر دیکھتے ہو تو چور نظر آتا ہے محمد کو تو اپنا امتی اور غلام نظر آتا ہے قیامت کے دن یہ منظر نہیں دیکھ پائیں گے اللہ کے لیے رحم کا معاملہ کر اللہ کے لیے کرم کا معاملہ کر نبی تیرے لیے بہت تڑپے ہیں نبی تیرے لیے بہت روئے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال مبارک کا وقت تھا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رام مبارک پر گود میں آپ سب رکھ کر آرام فرما رہے تھے وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ کی روح آسانی سے کھل سکتی تھی لیکن آپ نے کہا قیامت تک آنے والی میری امت کو سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے اے میرے اللہ اس کا حصہ کچھ مجھے دے دے محمد برداشت دے گا بہت تکلیف ہوتی تھی بہت تکلیف ہوتی تھی روایت میں آتا ہے آپ بے ہوش ہو جاتے ایک لکڑی کے برتن کے اندر پانی ہوتا آپ ہاتھ مارتے چہرے انور پر مت اور دعا کرتے اللہ عینی اللہ سبرادی مؤ کی سختی بہت خطرناک ہے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ پروانا اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر حیال الفلاح کتھا متی سلا کتھا متی سلا تو مسلح خالی ہے کس کی ہمت آقا کی موجودگی کے اندر مسلح کو سنبھالے محراب کو سنبھالے آقا کو ذرا سا ہو جایا آقا نے فرمایا عائشہ اپنے ابا حضور صدیق کو کہہ دو ابو بکر کو مسلح سنبھالے ابا عائشہ رونے لگی فرمانے لگی کہ نہیں آقا میرا ابا بڑے دل ہے مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتے فرمایا پھر اس کے بعد آپ ہوش ہو گئے پھر بلاس بڑ بڑ کر دیکھنے لگے صاحب پھر آپ بڑ بڑ کر دیکھنے لگے کہ آپ آہا آئیں گے آہا آئیں گے میری اور تیری تکلیف آقا نے سکرات کی لے لی تھی برف البوت نے کہا آپ چاہیں آپ کی روح کو ہم ایسا خبر کریں گے جیسے پھول کی پکڑی سے خوشبو نکلتی ہے میرے آقا نے فرمایا برف البوت قیامت تک آنے والے میری عمر سے تھے میری ان کی روح ایسے نکالے گا ملک البوت نے کہا ہم تڑپا تڑپا کر نکالیں گے آقا نے نے کہا میں ان کے طرف بالکل دکھ نہیں سکتا ان کی تکلیف کو مجھے دے دے اس کے بعد پھر آقا بے ہوش ہو گئے پھر اس کے بعد برتن کے اندر ہاتھ ڈالا چہرے انور پر بنا فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ مسلح کو سنا لے اما عائشہ نے کہا نہیں میرے ابا اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کی غیر موجود آپ کی موجودگی میں مسلح کو سنا سنبھالے پھر تیسری مرتبہ کہا عائشہ میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ مسلم کو سنبھالے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کے اندر چلے گئے سفید بن گئی حضرت ابو خدرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فرماتے میں آخری سب پہ تھا آخا کوش کے اندر آ گئے آخر نے فرمایا ابا ذرا پردہ سرکا دو حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ذرا پردہ سرتا دو تھیلے کا پردہ لٹک رہا تھا فرمایا کہ کیا کریں گے آپ کیا نماز پڑھنا چاہیں گے فرمایا کہ آخری مرتبہ دیکھنا چاہیے میری امت کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا آپ کی بیٹی موجود تھی آپ کا خاندان موجود تھا حسن جس کو اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسین اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے آپ کا قبیلہ موجود تھا آپ نے قبیلے کو یاد نہیں کیا حسن کو یاد نہیں کیا حسین کو یاد نہیں کیا بیوی پاٹھی کو یاد نہیں کیا ابو ہریرا فرماتے ہیں اس منظر کو میں دیکھ رہا تھا کہ آقا کہہ رہے تھے میں اپنی امت کو آخری مرتبہ دیکھوں گا پھر اس امت سے ملاقات ہونے کا سر پر ہوگی پھر اس کے بعد عشا نے جب آخا نے جی فرما کروا دیا مرنے کو سرکا دیا آخا کا جی نہیں مارا عائشہ ایک اور مرتبہ اس پردے کو سر کر دو آخری مرتبہ امت کا چہرہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا مر رہے تھے میرے آقا تیرے لیے تڑپ رہے تھے آج مڈا کر دل کو تکلیف پہنچاتا ہے نماز کو چھوڑ کر حدیث میں آتا ہے سلا کہ نماز میرے آنکھوں کی کے ہے کیا تو نہیں جانتا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک سلام کو گرم کر کر آقا کی کے اندر چبویا جا رہا ہے اسی دن کے لیے تڑتے تھے اسی دن کے لیے روئے تھے اپنا عائشہ فرما رہی تھی جب جان بری کا عالم تھا مکیوں کی بھن مزاج کی آواز تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں میں اپنے کان کو لے کر قریب پہ گئی تو فرماتی ہے اما عائشہ کہ آخر رو رہے تھے اے اللہ پچھلا پیغمبر جانے کے بعد دوسرے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا ایک رسول کے جانے کے بعد دوسرے رسول کو بھیج سے تھا اے اللہ بھائی آخری نبی ہو آخری رسول ہو یہ امت یتیم ہو گئی اللہ اے اللہ یہ یتیم ہو گئی اس پر اپنا ہاتھ رکھتا اس کے ساتھ مدد کا معاملہ کرنا اس کے ساتھ نسرت کا معاملہ کرنا اسی دن کے لیے ہوئے اللہ کا واسطہ دے کر کے پاپو میرے بھائی سنتوں میں کامیابی ہے نواز میں کامیابی ہے داڑھی رکھنے میں کامیابی ہے یہ چار روز کی زندگی ہے حضرت نو علیہ السلام والسلام کو ساڑھے نو سو برس کی زندگی ملی کسی نے پوچھا اے نو دنیا کو کیسے پایا فرمایا ایک کمرہ تھا جس کے دو دروازے تھے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ساڑھے نو سو برس آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں یہ ساٹھ سال یہ ستر سال یہ شوگر کی بیماری کے ساتھ یہ بیماری ہارٹ کی بیماری کے ساتھ یہ برین ٹیومر کے ساتھ یہ بی کے ساتھ یہ بیوی کے جھگڑے کے ساتھ یہ اولاد کے جھگڑے کے ساتھ ساتھ یہ زمین کے جھگڑے کے ساتھ یہ پڑوس کے جھگڑے کے ساتھ یہ امام مختلف کے جھگڑے کے ساتھ یہ کمیٹی اور امام کے جھگڑے کے ساتھ کیا ہے حیثیت رکھتی ہے اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں میری بات مان لے میرے بھائی کامیابی دین میں ہے کامیابی نبی کی ماننے میں ہے نہ فلم والے کام آئیں گے نہ سیاسی کتے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا میری ماں تیرے بننے کے بعد جو اور بھی تیری انگلی کے اندر پھنس جاتی ہے تو کہاں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر نہیں نکلتی انگلی کاٹ کر نکالا جائے گا لیکن اس کے ساتھ تجھے دفت نہیں کیا جائے گا تیرا کوئی مال میں نہیں جائے گا تیرا کوئی کپڑا جو ہے کفن میں نہیں جائے گا سوائے ایک کفن کی چندی کے وہ بھی عزت کے لیے ہماری شرمگاہ اور ہمارے جسم پر چیتڑے کے طور پر ڈال دیا جاتا ہے وعدہ کرو مسلمانوں مرتے مر جاؤ گے نماز کو نہیں چھوڑو گے نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں لے ڈالو گے گھروں سے اس یہودی ایجنٹ کو نکالو گے اللہ کا بڑا کرم ہے اس گئے گزرے زمانے کے اندر یہاں چامراج نگر کے مسلمان نوجوان کمیٹی نے جلسہ منعقد کرنے کے لیے بڑے بےتاب تھے ہمیں معلوم ہے ہم نے ہزاروں جلسوں کا ہم نے سامنا کیا ہے کوئی چندے کے لیے کرتا ہے کوئی نمائش کے لیے کرتا ہے کوئی ریا کاری اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے منتظمین میں بڑی تڑپ تھی اے میرے اللہ ان کی تڑپ کو قبول کر لے ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ خدا کو فرما اے اللہ نوازی بنا دے عورتوں کو با پردہ بنا دے اے اللہ جب تک زندہ رہ نبی کے اور آقا کے طریقے پر ہمیں چلا اے اللہ وہ دن ہمارا آخری دن ہو وہ سانس ہماری آخری سانس ہو جس دن ہم نبی سے رشتہ توڑ لیں جس دن ہم خوراک سے رشتہ توڑ لیں اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے خطا ہو گئی مولا اپنے قرآن کی قیمت کو جانا نہیں تھا اپنے نبی کی سنت کی قیمت کو جانا نہیں تھا اپنے داڑی کے عزمت کو جانا نہیں تھا مولا ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو نے فضیل بن آیاس کی توبہ کو قبول کر لیا اے اللہ تو نے مالک بن دینار کی توبہ کو قبول کر لیا اے رب کائنات ابو جہل کے گھرانے میں پیدا ہونے والے ابو جہل کے بچے کی توبہ کو قبول کر لیا اے رب ہم جانتے ہیں کہ تو نے قانون کے تعلق سے اگر میں کو وہی تھی اے پوسا قانون تمہیں بلاتا رہا اگر ایک مرتبہ مجھے بلاتا تو میں اس کو نجات دے دیتا اے رب تو قانون کو نجات دینے کے لیے بےتاب تھا ہم تو تیرے آفاش کی امت ہے ہم تیرے آخرت کے گلاب ہیں ان کے جوتوں کے سبقے میں ہماری مغفرت کروا دے ہمیں دوسروں کے ساتھ سلیل لا کر ہمیں دوسروں کے ساتھ محتاج لا کر اے رب ہمیں دنیا سے بلا لے لیکن ذلت کی زندگی نہ دے بے عزت کی زندگی نہ دے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہمیں زندگی نہ دے ہم نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہم نبی کے طریقے سے ہٹ کر بادہ صاحب کا تار مل جائے ہم اس پر پیشاب بھی نہیں کریں گے حیرت ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے کہنے والے کو قبول فرما دے سننے والے کو قبول فرما دے جلسہ کرنے کرانے والے حاضرین کو قبول فرما دے ماں بہنیں جو آئی ہیں وہ کائنات کا نچوڑ ہے امت مسلم کی اصل ہے مولا ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے حضرت فاطمہ حضرت اما عائشہ حضرت فتح حضرت زیدم کے طریقے طریقے ان کی زندگی میں لیا اے اللہ ہمارے خطام کو درد فرما لے ہدایت کے فیصلے فرما لے چاہتے نہ چاہتے ہمارے پریشانی کے بعد پکڑ کر ہماری زندگی کو دین کے لیے قبول فرما لے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دین کے راستے میں مرنا نصیب پروا امن سلاطی و ماہیا و مماتی بلّہ رب العالمین کا نمونہ بنا دے آمین باب دانا الحمد للہ رب العالمین